سوچ انسانی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے اگر سوچ مثبت ہو تو تو انسان کو اس کے ثمرات بھی ملتے ہیں لیکن اگر دوسروں کے متعلق آلودہ سوچ ہو بدگمانی ہی بدگمانی برے خیالات تو اس سے جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے کیا یہ سویزن ہے ہیں پیارے امیر اہل سنت آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے مدنی مدنی ہے سوئے زن من گمانی کسی کے بارے میں برا خیال لانا یہ ہے بدگمانی یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس سے کیا خاص کیا عام یہ مرض دیکھا جاتا ہے ام حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا بد گمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا یہ بدگمانی ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کو الگ چپکے چپکے بات کرتے دیکھتے ہیں نا خاص کر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ یہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے حالانکہ دو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آہستہ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتے تو وہ آپ کو کیوں سنائے آپ کو اعتراض کیا ہے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھی تو نہیں بتاتے ہوں گے ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے یہ فرض علوم میں سے یہ ایک باطینی مرض ہے اندرونی مرض ہے بدگمانی اس کی علامت یعنی نشانی یا پہچان ان پہچانوں میں یہ ہے کہ قلبی کیفیت بدلنا دل کی کیفیت بدلنا اس سلسلے میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے بدگمانی کے پختہ یعنی پکا ہونے کی پہچان یہ کہ مضنون یعنی جس کے بارے میں سوچا گیا مضنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے دل کی کیفیت جو وہ بدل جائے تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے تم اس کو بوجھ سمجھو اس کی عزت اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اسباب ہے وجوہات ریزنس نمبر ایک عیبوں کو ٹٹولنا نمبر دو دوسرے کے متعلق بے جا سوچنا منفی سوچ بازوں کی الٹی کھوپڑی بولتے کھوپڑی الٹی ہے تو منفی الٹی سوچ بری صحبت یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علی رحمت اللہ قوی فرماتے صحبت الشرار توری سو سو اختیار یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے دیکھو بری صحبت والے ملیں گے آپ کو اور مولانا کو ٹھیک ٹھاک بولتے ہوں گے علماء کے خلاف بک بک بک بک کرتے ہوں گے یہ آپ کو ملیں گے آشکان نسل کی صحبت میں یہ باتیں نہیں ملیں گی علماء کا احترام ملے گا پیروں کا مشائق کا احترام ملے گا اور وہ پیروں کو بھی برا والا بولتے ہوں گے کہ مشائق کو ہدب پہ لیتے ہوں گے یہ جو بری بیٹھکیں جو ہوتی ہیں مولانا پراسیں گے یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے اس طرح یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں الٹی سیدھی سوچے کرتے رہتے ہوں گے تو بری صحبت سے بچے جس کو بدگمانی سے بچنا ہے بے نمازیوں اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں اس طرح کے مطلب طرح طرح کی جیبتیں جو کرتے رہتے نا ایسو کی صحبت سے بچیں گے تو ہی اصلاح بھی ہوگی ورنہ اصلاح ہونا مشکل ہے کیچڑ میں رہ کر کوئی بولے کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں تو کیچڑ میں رہیں گے تو صاف ستھرے ہو نہیں سکیں گے نا کیچڑ سے نکل کر نہائیں گے تو ہی صاف ستھرے ہوں گے نا تو یہ بری صحبت تو یقین مانے کیچڑ سے بھی بدتر ہے کیچڑ ہمارے ظاہری جسم کو گندا کرتا ہے اور یہ مطلب بری صحبت ہمارے دل کو گندا کرتی ہے ہماری آخرت کو تباہ کرتی ہے تو اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا جو لوگ جبتیں کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے جو برا گمان جو ہے نا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برا گمان خبیص دل سے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کا دل ہی گندا ہے نا سڑا ہوا خبیص وہ لوگوں کے بارے میں برا ہی سوچتا رہے گا اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا کہ میں کیسا ہوں سب کی برائی مطلب سوچتا رہے گا کہ نفاق جو وہ اعتراض کو جنم دیتا ہے وہ خام خا کے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسروں پر بے تکے اب یہ بدگمانی کا علاج مسلمان کی خوبیوں پر نظر کرے جیسے فرا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بھائی یہ نماز پڑھتا ہے ہاں، نماز تو پڑھتا ہے داڑھی رکھی ہے ہاں داڑھی بھی رکھی ہے امام شریف باندھا ہے ہاں بھائی ماما بھی باندھتا ہی ہے اچھا کبھی اس کو کوئی سنتوں بھرے اجتماع میں دیکھا ہے یہ تو پابند ہے اس کا اچھا مدنی کافلے گا پکا مسافر ہے ایک مثال دیتا ہوں اب اس کی برائیوں پر تو بھائی یہ پتا ہے مکھی کی صفت کیا ہے پورا حسین جسم ہے خوبصورت بدن ہے مکھی کہاں بیٹھے گی آپ کے حسن سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے پھوڑا ہوگا نا یا کوئی زخم لگ گیا ہوگا پیپ بھرا ہوگا یہ مکھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس پہ بیٹھ کے پیپ چوسے گی تو یہ مکھی شاہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں اور برائیوں پر نظر تو ہم کو مکھی چھاپ نہیں بننا ہے ہم کو مدنی چھاپ بننا ہے